شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبلو ڈاٹ شہید صورت کمر رابط پہلے تخویف دنیاوی اجمالن تھی اب صورت میں تفصیل ہے دوسرا رب ایک طرح سا کا آزفت العظفہ سے ہے یہ بھی قیامت ذکر کر وہ بھی کر قیامت اور ایک اور رابط بھی آسان ہے نا وہ نجم تھی یہ کمر ہے نجم و کمر میں نسبت نہیں ہے خلاصہ ابتدا اور آخر میں شکوے اور رجریں تسلیات تخفیف اخروی بشارت اور درمیان میں تخفیف دنیا کے پانچ نمونے میرے محترم ایک ترابتی سات ون شکل کمر کمر اس کا شان نزول یہ ہے کہ ہجرت سے پانچ سال پہلے کی بات ہے ہجرت سے پانچ سال پہلے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے اندر تھے اور آپ جانتے ہو مینا کے اندر حاجی صاحبان جو رہتے ہیں نا تو دس کے بعد گیارہ بارہ تیرہ تیرہ یہ رہتے ہیں نہیں رہتے گیارہ بارہ تیرہ اور آخری تیرہ کے اندر تو بالکل چاند روشن ہوتا ہے پورا تو مینا کے اندر تھے چاند بالکل روشن تھا مشرقین نے حضور کو کہا کہ کوئی موجہ دکھا اپنا اپنا موجہ دکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا پر میں دیکھو چاند کو چاند کتنے ٹکڑے ہو گیا دو ٹکڑے ہو گیا اور ہیرا پہاڑ ہے نا ہیرا پہاڑ ایک ٹکڑا ہرا کے اس طرف دوسرا ٹکڑا اسی طرف ہو گیا مکمل ہر ایک نے دیکھ لیا کچھ وقت کے لیے پھر اس کے بعد وہ دونوں مل گئے اب اس معجزے کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا ہے محمد کا بڑا جادو ہے پہلے زمین پہ چلتا تھا اب کہاں چلنے لگا آسمان پہ چلنے لگا بعض خبیص لوگ جو ہیں نا اس معجزے کے منکر ہیں خاص کر نیچری نیچری آپ کے پاکستان کے اندر نیچری فرقہ ہے وہ معجزات کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کوئی چاند نہیں پھٹا تھا ایک طرح بتی سات ون شکل کمر کا معنی یہ ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی اس وقت چاند پھٹے گا جب قیامت قریب ہوگی اس وقت چاند پھٹے گا جیسے آرمان پھٹے گا چاند میں منکر جی حالانکہ بے وقوع ہندوستان کی ایک پرانی تاریخ ہے جس کا نام ہے تاریخ فرشتہ اس تاریخ فرشتے میں لکھا ہوا ہے کہ مالی بار ریاست کا مہاراجہ ایک راجے ہوتے ہیں چھوٹے بڑا ہوتا ہے مہاراجا کو نواب کہا جاتا دیکھا تھا چاند کو ٹکڑے ہوتا اسی رات جب حضور نے موزہ دکھایا اور پھر اس نے تحقیق کیا کہ نواب تھا تحقیق سے پتہ چلا کہ ایک نبی ہے اپنا مکے کے اندر ان کا موزہ ہے تو وہ مسلمان ہو گیا تھا مہاراجا مالی بات تاریخ فرشتہ میں لکھا ہوا ہے دیکھو میرے حضرت ایک بتی سات یہ دعویٰ ہے ان شکل ماری یہ دلیل ہے قریب آگے قیامت یہ دعویٰ ہے قرب قیامت کا تو ان شکل کمر یہ دلیل ہے موزہ پھٹ گیا چاند تو یہ بھی قیامت کے قرب کی علامت ہے کہ جس طرح چاند پھٹا ہے قیامت کے اندر بھی حالات کیا ہوں گے دیگر وہ ہوں گے حالات وائی آیا تن شکوا انہوں نے نہ مانا پھر بھی نہ مانا اور اگر دیکھتے ہیں کوئی آیا تن کے نیچے لکھو موزا تو منہ پھیر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے کبھی یہ جادو ہے کبھی قز سبب اعراض اعراض کیوں کرتے ہیں افسر جھٹلا یا انہوں نے اور ہوئے اپنی کس کے خواہشات کے تابے ہوئے تقزیب اور اتباع خواہشات اس کی وجہ سے انہوں نے اعراض کیا وہ کلو امر مستقر اضال شبو ہے شبو ہوتا ہے کہ ان پہ عذاب کیوں آ رہا تھا فرمایا عذاب ہو یا جو معاملہ ہو وہ اپنے وقت پہ مقرر ہے سمجھے جی اضال شبھ ہو کلو ہر معاملہ جو ہے نا اس کو ہم نے ٹھہرا رکھا ہے اپنے وقت پہ آئے گا والا من المبا ان کو چاہیے کہ پہلے اقوام کے حالات دیکھیں پہلے اقوام کے حالات دیکھے عبرت حاصل کریں سمجھے جی تو اس کے متعلق ہے بالک جا من المبا اخبار کا بیان اجمالاً اخبار کا بیان اجمالاً البتہ کی آ گئی ان کے پاس خبروں سے وہ خبریں جن کے اندر ڈانٹ ہے سراہتن سراہتناہر کا منع ڈانٹ زجر توبیخ جو ہی مانا لکھو البتہ تحقیق آئی ہیں ان کے پاس خبروں میں سے وہ خبریں جن کے اندر ڈانٹ ہے تمبی ہے توبی حکمت بالغا نصیحت ہے کامل لیکن نظر پس نہ فائدہ دیا ڈرانے والوں نے ان کو نظر جمع نظیر کی ہے پس نہ فائدہ دیا ان کو کس نے ڈرانے والوں نے فتو اللہ تسلی خاتم الانبیاء اے میرے محبوب یہ نہ ترغیب سے نصیحت حاصل کرتے ہیں نہ ترہیب سے تو آپ ان کی فکر چھوڑ دیں فتو اللہ بس آپ ان کی پرواہ نہ کریں تسلی خاتم الانبیاء تو اللہ منا اعراض کریں یعنی ان کی پرواہ نہ کریں یوم دائے یوم سے پہلے اس کو ہے اور تذکرہ کریں آپ اس دن کا جس دن پکارے گا پکارنے والا کون پکارنے والا بتاؤ جی اسرا فیل کئی دفعہ پڑا ہے پکارے گا پکارنے والا طرف ایک چیز نہ گوار دو من نہ گوار یعنی کافروں کو وہ چیز ناگوار نظرے گی خوشان ابسار اس حال میں کہ جھکی ہوں گی نگاہیں ان کی حالت نمبر ایک ان کافروں کی حالت بیان ہو رہی ہے جھکی ہوں گی نگاہیں ان کی حالت نمبر ایک یاخر جون الاجداس حالت نمبر دو نکلیں گے قبروں سے اس حالت میں گویا کہ وہ ٹڈی ہے پرا گندا ٹڈی جانتے ہو ہم تو اس کو مکڑی کہتے ہیں جیسے ٹڈی پھیل جاتی ہے نا پرا گندا ایسے نکلیں گے گویا کہ وہ ٹڈی ہے پرا گندا محتوین حالت نمبر تین دوڑنے والے ہوں گے طرف دائی کے اس رافیل کی طرف یقول القافر حالت نمبر چار کہیں گے کافر نصر یہ تو بڑا سخت دن ہے میرے محترام پہلے تھا نا والا کا جا من المبا وہاں کیا لکھایا تھا اخبار زاجرہ کا بیان اجمالا اب اخبار زاجرہ کے چند نمونے بیان ہوں گے جن کو ہم تخویف دنیاوی بھی کہہ سکتے ہیں اخبار زاجرہ کا نمونہ بھی کہہ سکتے ہیں قبل تخویف دنیاوی نمبر ایک اور ایک دفعہ لکھ لو اخبار زاجرہ کا نمونہ بھی نمبر ایک چیز ایک ہی ہے آگے صرف تخویف لکھواتے جاؤں گا میں جٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے وہ کیسے جٹلایا اس کی تشریح پر جٹلایا انہوں نے ہمارے بندے نوح کو اور کہنے لگے وہ تو مجنون ہے پاگل ہے نوز باللہ باز دجر اور جھنکا گیا لوگ انہوں نے کیا کیا اور جھنکا کیا کہا لا علم تنتہ یا نوح لتکون منال مرجومین تو اس کو پتھر مار کے مار دیں گے یہ جھنکا گیا کہ رجم کریں گے فدار ابباہو التجا نوح نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ بے شک میں مغلوب ہوں تم میرا بدلا لے بدلا لے اجابت الہیہ نو کی دعا اللہ نے قبول کی بس کھولے ہم نے دروازے آسمان کے ساتھ پانی برسنے والے کے اوپر سے آسمان کا پانی برسا فجر ارد سے پہلے من مقدر ہے نہ من الارض اور جاری کیا ہم نے زمین سے چشمے پل تکل ماں بس مل گئے دونوں پانی ماں کے نیچے کا لکھنا ہے آسمان کا پانی بھی زمین کا بھی مل گئے دونوں پانی ایسے معاملے کے لیے جو مقدر کیا گیا تھا وہ کیا معاملہ مقدر تھا وہ عذاب کا قوم نو پہ عذاب دینا ہے وحم اللہ ذات الواہ مدسور اور سوار کیا ہم نے نوح کو اوپر ایسی کشتی کے جو صاحب تھی تختوں کی اور میخوں کی دوسر مانا میخ کئی دفعہ پڑا ہے تاجری جاری ہوتی تھی ہماری نگرانی کے ساتھ جزال من کان کو پھر ہم نے جو غرق کیا ان کو یہ بدلہ لیا اس کا جس کی انہوں نے بے قدری کی کس کی بے قدری کی جزان کا انہوں نے بدلہ لیا اس کا کہ کان کفر جس کی بے قدری کی گئی تھی والا کا ترک نہ آیا تن اور الباقی چھوڑا ہم نے اس قصے کو نمونہ عبرت کا لوگوں کے لیے فحال میں مدکر ترغیب تذکر ہے بس کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا اس قصے کو سن کے نصیحت قبول کرے بابا مدکر جو ہے نا تو اصل اس کا مجرت ہے زاکارہ زاکارہ کو باب اختیار پہ لے لو کیا ہو گیا اس تاکارہ پھر تا کو دال کرو ہاں پھر زال کو دال میں ادغام کرو تو ادا کرا ازا کرا یہ دونوں پڑھے جاتے ہیں مدکر بھی مذکر بھی آگے سمجھ عذابی و نظور یہ ترہیب ہے فحال میں کے نیچے کا لکھا ہے ترغیب تذکر عذابی و نظور یہ ترہیب ہے یہ بار بار آئے یہ آیت وہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں یہی سوچ لینا آئے سمجھ ترغیب اور ترہیب کیسے تھا عذاب میرا اور ڈرانا میرا نظر بمانے ڈرانا انذار والا کا والی القرآن دعوت تذکر پہلے ترغیب تذکر تھی اب دعوت تذکر ہے یقینی بات ہے کہ آسان کیا ہم نے قرآن کو واسطے نصیحت حاصل کرنے کے پہل میں کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا آدون یہ تخویف دنیاوی نمبر کتنی جی نمبر دو ٹھیک ہے نا ہاں، اور وہ بھی ذہن میں رکھیں اخبار زاجرہ کا نمونہ نمبر دو جٹھلایا قوم آد نے کس کیسے تھا عذاب میرا اور ڈرانا میرا انا ارسلنا کیفیت عذاب بے شک بھیجی ہم نے ان کے اوپر ہوا تند سرسر منا فی یومن یوم کا منع کرو وقت کیونکہ وہ ہوا ایک دن کے اندر ہی جو سارا ہفتہ تھا اور سارا ہفتہ نہ تھا سب لایا سمانیہ تھے ایام لہذا یوم کا منع کر کے نہ ہے وقت ہوا تند بیچ وقت نحوس دائمی کے ہوا تند بیچ وقت نحوست دائمی کے نحوست دائمی اس لیے کہ ان کو جو عذاب آیا نہ دنیا کے اندر پھر زندہ ہوئے یا عالم برزخ میں چلے گئے وہاں بھی عذاب قیامت میں بھی عذاب عذاب در عذاب پہ وقفہ ہوا یہ نہو سدیمی ہے تنز الناس اکھاڑ اکھاڑ کے پھینکتی تھی لوگوں کو ہوا توند ایسی تھی کہ اکھاڑ اکھاڑ کے پھینکتی تھی لوگوں کو پھر وہ ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے بڑی بڑی کھجوریں ہوں نا اور ان کے تنے تنے کا معنی یہ ہے کہ اوپر سے شاخیں کاٹ دی جائیں جیسے بڑی بڑی کھجوروں کے تنے گرے پڑے ہیں نے اس لیے کہا کہ انسان کھجور کی طرح نہیں ہوتا بڑا انسان کی شاخیں ہوتی ہیں اس لیے شاخیں کٹی ہوئی یہ مطلب ہے اکھاڑ اخیڑ کے پھینکتی تھی جی لوگوں کو ایسے معلوم ہوتا تھا گویا کہ وہ تنے ہیں کھجوروں کے جو کہ اکھڑی ہوئی ہیں بس کیسے تھا عذاب میرا اور ڈرانا میرا والا کا جسر نل قرآن علی ذکر فعال میں مدر قذب سمود یہ نمونہ کتنا ہے جی تین تفیع دنیا کا جسلایا سمود نے ڈرانے والوں کو فقال پس کہنے لگے آپ بادشاہ منا اے مانے از اتباع لکھو اتباع سے کون سی چیز مانے ہوئی ان کو کہنے لگے کیا بشار جو کہ ہونے والا ہے ہم سے ایک تو بشار نبی نہیں بن سکتا دوسرا یہ ہے کہ اکیلا ہے کیا ہے اس کی بڑی کوئی جماعت نہیں ہے تو اکیلا ہونا بھی تو عیب ہوتا ہے نا آیا بشار جو کہ ہونے والے ہم سے اکیلا ہے بھی اس کی اتباع کریں نہیں ہو سکتے بے شک ہم اس بت البتہ بیچ بڑی گمراہی کے اور جنون کے ہو جائیں یہ اتباع سے ان کو مانے تھا کہ یہ بشار ہے اور اکیلا ہے کیا ذکر اناد قوم کیا ڈالی گئی ہے وہی ذکر کا منع وہی لکھو کیا نازل کی گئی ہے وہی اوپر اس کے ہمارے درمیان سے بلکہ وہ بہت جھوٹا ہے اور شیخی باز ہے شیخی باز کا فخر کرنے والا سادھو پھوتی پتریڑی بلکہ وہ بہت بڑا جھوٹا شیخی باز ہے سیال مون غدان تسلی صالح اللہ تعالی نے صالح علیہ السلام کو تسلی دی ہے صالح ان قریب جان لیں گے کل جب عذاب آئے گا نا جان لیں گے کہ کون ہے بڑا جھوٹا اور شیخی باز انا مرسل اللہ کا اختبار ڈاٹ اختبار قوم سمود اب امتحان آ گیا جی کیا امتحان تھا اور پہاڑ سے اونٹنی نکلیا نہیں تو ایک دن اونٹنی کی باری تھی ایک دن وہ پانی پیتے تھے کئی دفعہ پڑا ہے اختبار قوم سمود بے شک ہم چھوڑنے والے ہیں یا نکالنے والے ہیں اونٹنی کو ان کی آزمائش کے لیے پر ہم بس انتظار کر ان کا اور صبر کر دیکھ لینا پر نبے اور خبر دو ان کو کہ بے شک پانی قسمت ان بامانے مقصوم پانی بانٹا ہوا ان کے درمیان کلو شیر بن ہر ہر باری باری حاضر حاضر کی کی ہوئی ہوئی ہے ہے اونٹنی اپنی باری پہ حاضر ہوگی دوسرے جانور اپنی باری پہ حاضر و صاحب ہوم سبب عذاب ان پہ عذاب کیوں آیا اس لیے کہ انہوں نے بلایا اپنے ساتھی کو بھائی اونٹنی کو کس نے مارا تھا کدار نے لکھ لو کدار کدار بے اس تھا مارا بس پکارا انہوں نے اپنے ساتھی کدار کو تھا اس اس نے وار کیا پا کر مار ڈالا کو کیسے عذاب میرا اور دھمکی میری ڈرانا میرا انا ارسل نہ کیفیت عذاب بے شک بھیجی ہم نے ان کے پر چنگاڑ ایک اوپر سے چنگاڑ نیچے سے زلزلہ فکانو کاشیم المحت اس کا معنی لکھ لو اور میں سمجھاتا ہوں پس ہو گئے مسل چورے باڑ لگانے والے کے مسل چورے یہ بھی لکڑیاں نہیں چورا چورا ہو جاتی ہیں یہ لکڑیوں کو کوٹو اور کیا ہو جائیں چورا چورا مسل چورے باڑ لگانے والے کے یہ میں مانا سمجھاتا ہوں کیا لکھا ہے چورے باڑ لگانے والے کے میرے محترام یہ بکریوں والے ہیں نا یہ جو بکریاں چراتے ہیں بکریوں کے مالک ہیں دیہات کے اندر چلے جاؤ نا تو جہاں بکریاں بٹھاتے ہیں نا تو اس کے ارد گرد باڑ لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں یہ ککر ہو گیا خار دار لکڑی کانٹو والی لکڑیاں ہوتی ہیں نا ارد گرد دے دیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں باڑ کہتے ہیں اور عربی میں اس کو کہتے ہیں حزیرہ اور جو باڑ لگانے والا اس کو کیا کہتے ہیں محتضر کیا باڑ لگانے والا پھر بکریاں آتی جاتی ہیں وہ بکروں والے بھی آتی جاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی جو لکڑیاں ہیں نا دروازے پہ ادھر ادھر تو بکریوں کے روندنے سے ان انسانوں کے روندنے سے کیا بن جاتے ہیں چورا بن جاتے ہیں یہ عرب والوں کے تو بکریاں بھیڑیں اونٹ وغیرہ ہوتے تھے اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے کہا سمجھے کہ باڑھ کے ارد گرد کیا ہوتا ہے جو چورا ہوتا ہے ہم نے اتنا عذاب بھیجا کہ چورے کی طرح ہو گئے اور ذہن میں بیٹھا ہے نہیں یہ اس لیے میں زور لگا رہا ہوں کہ میں امتحان لینے جاتا ہوں لڑکوں کا کوئی لڑکا مجھے نہیں سمجھا سکتا کا کیا مانا ہے <laughs> تو ہو گئے مثل کس کے چورے باڑ لگانے والے کے والا کا یسر نل قرآن علی ذکر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لاہور سے ایک مولوی صاحب آئے ہمارے کہنے کا ہمارے طالب جی بڑے ذہین ہیں تو ترجمہ فر فر کرتے ہیں یوں ہیں یوں ہیں وہ ایک جگہ مقابلہ ہونا تھا تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا تعلح کرو اسے شیاطین کا معنی کرو وہ عام معنی کیا انہوں نے کیا ان کے سیب تھے شیطانوں کے سروں کی طرح میں نے کہا شیطانوں کے سیر دیکھے ہیں تم نے بھئی مشبہ پہ تو ہوتا ہے جو اکوا میو چپ ان کا استاد بھی چپ وہی چپ سمجھے پھر میں نے ان کو سمجھایا اب وہ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کوئی مشکل بات ہو تو اچھا جی قذبت قوم لوت بن نظور یہ تخویف دنیا کا نمونہ نمبر چار جٹلایا قوم لوت نے بھی ڈرانے والوں کو یہ ڈرانے والوں کیوں کہا گیا جمع یہ پہلے پڑھ چکے ہو نا کہ جمع کا اطلاق ایک پہ ہوتا ہے انا ارسلنا انجام تقزیب بے شک بھیجی ہم نے ان کے اوپر آندھی پتھروں کی ہاتھ سے بن کا کو آندھی پتھروں کی مگر خاندان لوت کا ہم نے بچا لیا نہ جینا سہر سمر اتباع بچا دیا ہم نے ان کو سہور کے وقت نعمت میں دینا اپنی طرف سے نعمت اور فضل کر کے کزار کا من شکر اسی طرح بدلہ دیتے ہم شکر گزاروں کو بالکد انضر ہم اناد مجرمین یقینی بات ہے کہ ڈرایا تھا لوت نے ان کو ہماری گرفت سے لیکن فتمارو جھگڑے لگے وہ ساتھ ڈرانے کے یہاں نظر کا منع ڈرانا ہے جھگڑنے لگے ساتھ ڈرانے کا کیا ڈراتا ہے تو والا کدرا ودوہن ضائف ہی اور البتہ مطالبہ کیا انہوں نے لوٹ سے ان کے مہمانوں کا کہ مہمان ہمارے حوالے کر دو مطالبہ کیا اس سے مہمانوں کا لیکن ہم نے کیا کیا جبریل کو کہا اس نے جو پار مارا تو سارے کیا ہو گئے وہ اندھے ہو گئے نہیں تمسنا بس مٹا دی ہم نے ان کی آنکھیں جبریل کے پر کے ساتھ اور ہم نے کہا چکھو عذاب میرا اور دھمکی میری بالکت سب اور تحقیق پہنچا ان کو صبح سویر عذاب دیمی صبح سویر عذاب دیمی چکھو عذاب میرا اور دھمکی میری والا کا جسر القرآن ذکر مدکر والا کا جا نظور یہ تخفیص دنیا کا نمونہ ہیں جی پانچ اے تھے فرعون والوں کے پاس بھی ڈرانے والے انہوں نے بھی جٹ ہماری ایتیں سب کے ساتھ فاخذناہم انجام اناج پس پکڑا نہ ہم نے ان کو پکڑنا اس ذات کا جو غالب ہے قدرت والا ہے ہم نے پکڑا اکفار یہ زاجر ہے جی یہ ہے اہل مکہ کو ارے مکے والے تم بتاؤ تمہارے کافر زبردست ہیں یا وہ زبردست تھے کون سے زبردست پہلے ناز سمو کیا کفار تمہارے بہتر ہیں ان سے فی زبر یا واسطے تمہارے معافی نامہ ہے کس کے اندر آسمانی کتابوں میں یا واسطے تمہارے برات ہے معافی نامہ کس کے اندر آسمانی کتاب بھائی آپ اخباروں کے اندر پڑھتے ہو نا یہ امریکی دہشت گردی کرتے ہیں آپ کے پاکستان میں یا نہیں کرتے ہیں نا اچھا جب دہشت گردی کرتے ہیں پکڑے جاتے ہیں تو وہ ایک کارڈ دکھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی حکومت بھی ان کو چھوڑ دیتی ہے وہ ایک معافی نامہ ہوتا ہے چاہے امریکیوں چاہے ہمارے ملک پہ ظلم کرتے رہو قتل کرتے رہو دہشت گردی کے ذرو تمہیں چھوٹ ہے چھوٹ ہے وہ دکھاتے ہیں چھوٹ جاتے ہیں یہی معافی نامہ ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی پہلی آسمانی کتابوں سے معافی نامے آئے ہیں کہ جو بدماشی کرتے رہو کوئی تمہیں پکڑنے والا نہیں ہے یہ ہے معافی نامہ اب تو سمجھا یا نہیں کیا کافر تمہارے مکے والے بہتر ہیں ان سے یا واسطے تمہارے معافی نامہ آسمانی کتاب میں کہ جو کفر کرتے رہو کوئی نہیں پوچھے گا ہم یقول نہ منتشر اے خیر اکار کم شک نمبر ایک لکھو فی زبور شک نمبر دو ام یقولون شک نمبر تین اچھا تیسری شک یہ ہو سکتی ہے کہ تم کہو جی ہمارا جتھا مضبوط ہے کیا ہم مکے والوں کا جتھا کیا ہے مضبوط ہے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہم فرشتوں کے بھی لڑکے ختم کر سکتے ہیں ہم جو کولون یا کہتے ہیں مکے والے کہ ہم جماعت ہیں بدلہ لینے والی یہ لفظ مکے والوں نے کہے تھے بدر کے موقع پہ یہ ناہن و تھے بدر کے موقع پہ کہے تھے کہ ہم جماعت ہیں بدلا لینے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی شکست کھاؤ گے شکاست کھا گئے نہیں کہے جی سیو الجم ان قریب شکاست کہے گی جماعت اور پھیریں گے پیٹھوں کو بالی سات و تخویف و خروی بلکہ قیامت ان کی وعدہ گاہ ہے اور قیامت بہت سخت ہے بہت کڑوی ہے ان نل مجرمین انجام مجرمین بے شک مجرم انجام مجرمین دنیاوی لکھو بے شک مجرم گمراہی کے اندر ہیں دنیا میں دنیا وہ سور دیوانگی میں ہیں اس دنیا کے اندر ان کا کیا انجام ہے گمراہی میں اور کس میں سور من دیوانگی پاگل پن یوم یو انجام اخروی آخرت کا انجام کیا ہے جس دن گھسیٹے جائیں گے آگ کے اندر اپنے منہ کے بل یقال کو مسا سکار کہا جائے گا ان کو چکھو تم مزہ چکھو تم پہنچنے دوزہ کا مزہ چکھو تم پہنچنے دوزہ کا ان کل شین خلق نہ سوال ہوتا تھا کہ چلو قیامت کی کون انتظار کرے اب ہمیں عذاب کیوں نہیں ملتا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہر چیز کا اپنا وقت مقرر ہوتا ہے ٹھیک ہے بے شک ہر چیز پیدا کیا ہم لوگ کو سات اندازے کے تو تمہارے عذاب کا بھی ایک وقت مقرر ہے اس میں آئے گا وما امرونا لیکن جب قیامت آئے گی نا تو دفتن آئے گی جیسے آنکھ جھمکے نا ایسے اور نہ ہوگا حکم ہمارا قیامت کے بارے میں مسل یک مگر یک بارگی کلام ہم بالبسار جیسے آنکھ کا جھپکنا والد آ تخویف دنیاوی یقینی بات ہے کہ ہلاک کیا ہم نے اشیا کم تم جیسوں کو اشیا کم کا منع امسال کم تم جیسوں کو جو پہلے گزرے فحال میں مدکر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا وکل و شعین فالو فی زبر اور ہمارے سامنے یہ نہ ہو کہ حساب کتاب ہم نہیں لیں گے ہر چیز کے کرتے ہیں ان کو ثابت ہے نام آئے نام کے اندر وک صغیر و کبیر مستدار اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے یہ بھی اضال شبو ہے کہ کیسے ہمارا حساب ہوگا ان انجام متقین بے شک پرہیزگار باغات کے اندر ہوں گے نعمت نمبر ایک نہروں کے اندر ہوں گے نعمت نمبر دو پھر مکہ کے نعمت نمبر تین بیچ بیٹھک سچی کے ہوں گے بیچ بیٹھک سچی کے ہوں گے ان دملی کے مقتدر نعمت نمبر چار قرب خداوندی ان کو حاصل ہوگا نزدیک اس ذات کے جو مالک ہے اور صاحب قدرت کا ہے شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال سید البشر من وجہ کل منیر لقد القمر ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ شہیدِ اسلام ڈاٹ کام